اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات منہ بے حبل ہے جمی الافل محمد عبدنی خام خدا رام خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام ایمان مائی ت راشدین اسلام محبت آل محمد واجب التعظیم جناب صدر گرامی قدر شرفائے ملت بزرگوں دوستوں رسی اللہ تبارک و تعالی واحد لا شریک اللہ ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرمائے دوستو اب زیادہ مفصل تقریروں کا وقت گزر چکا ہے علماء کرام مشائق و بزرگان دین کی تقریریں بارہ آپ حضرات سن چکے ہیں میری ابتدائی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے پرچم کو اٹھائیں سارے پاکستان میں رحمت اللہ عالمین کی سنت کے پرچم کو لہرائیں بھائی بھائی بن کر اخوت محبت اور پیار سے ایک دوسرے سے تعاون کریں اجتماعی کام کے لیے محنت کریں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں تھر دیتا ہوں تیسرا کا فرمایا ہو جل پہ سکوں شیا تمہارے گروہ گروہ فرقے فرقے ٹولے بن جاتے ہیں یہ فرقہ بندی مستقل اللہ کا آزاد ہے تفر کا انتشار مستقل اللہ کا آزاد ہے آپ حضرات اپنے آپ کو تفرقے سے بچائیں بھائی بھائی بن کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سنیہ کے دامن کو تھام لیں رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا واہ تفلو بے اللہ ہے جمی املا اللہ کے دین اسلام والی رسی کو تھام لو تفرقہ نہ کرو یہ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم آئے ہر آدمی رحمت اللہ عالمین کی سنت کا پرچم اٹھائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں نبی کی سنت کا راج ہو سارے حضرات زور سے کہیں اتنا بڑا اجتماع اور اہستہ کیوں بول رہے ہیں آپ حضرات آپ لوگ وزن سے زیادہ شریف ہیں اس لیے مار کھا رہے ہیں پس رہے ہیں حکومت کہتی ہے کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو علماء کہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو آپ حضرات بھی تائید کر رہے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے یہ مستقل اللہ کا عذاب ہے اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے وقت سے بھی میرا سوال ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تفرقہ نہ ہو شیعہ کی دینیات علیحدہ کیوں منظور کی گئی ہے ادھر لارا ہے شیعہ سنی بھائی بھائی جب شیعہ سنی بھائی بھائی شیو نے تین جدا کیوں کرائی ملک کا بڑا پذیر قانون جہاں گئے مولوی فرقہ دارانہ باتیں کرتے ہیں باتیں کرتا ہے حکومت فرقہ واریت کی سرپرستی کیوں کر رہی ہے میں اب تو ستار قرین اور متحدہ سنی محاذ بول رہا ہوں تنظیم اہل سنت کا صدر بول رہا ہوں ہاں۔ ہوائی آدمی نے نارے لال خوش تھی میں جیوا بھا میں مر رہا ہوں پاک محمد کی سنت کا پرچم اٹھاؤ اور پاکستان کے اندر اپنی طاقت کا لوہا بنو اکثریت اہل سنت کی ہے کیا وجہ ہمارے اوپر یہ مظالم کیوں ہو رہے ہیں حکومت پاکستان ہم کو آپ جواب دے کہ یہ شیوں کا علیحدہ نصاب کیوں تسلیم کیا گیا حکومت فرقہ داریت کی سرپرستی کیوں کی ہے اور ملک میں یہ کتابیں کیوں چھپ رہی ہیں کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں ہے سنی حضرات آپ سوچیں غور کریں دوستو دوستوں تھی توجہ کرو ایشیا مذہب کی کتاب سٹیج ہے اس دے سفا چوالیس سے لکھا ہوئے ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید جس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنظیم خدا کے خلاف ہے ہی چیزیں اس میں سے گرا دی گئی ہیں اما جملال نامی تو بہت سے موقع سے لفظ آل محمد چند جگہوں سے منافقوں کے نام خاص موقع سے اسی طرح کچھ اور چیزیں اور یہ تو کھلی بات ہے کہ موجودہ ترتیب خدا اور رسول کی پسندیدہ ترتیب تو ہرگز نہیں ہے جی ہاں۔ میں حکومت پاکستان علماء اور عوام تالیشوروں سے وکلا سے تعلیم یافتہ حضرات سے فہم و فراست رکھنے والے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمام پاشندگان پاکستان فرقہ وارانہ باتوں کے خلاف ہیں یہ پاکستان میں قرآن کے خلاف شیوں کی کتاب کیوں موجود ہیں یہ کتاب میرے اور اس کتاب کے دوسرے سبھا پر لکھتے ہیں سبھا تینتیس میں ہے کہ قرآن مجید کی ایتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی ہر بڑھا دیا گیا ہے اصل قرآن خار میں امام مافی کے پاس ہے جب امام مافی آئیں گے اصلی قرآن لائیں گے جس کی سترہ ہزار آیتیں ہیں النا سے بعد ظہور ہی و یامرحم بے ہی امام مہدی اس قرآن کو ظاہر کریں گے اس کے پڑھنے کا حکم دیں گے وہ مخالف الحاظ القرآن موجود غار والا قرآن موجودہ قرآن کے مخالف ہے میں حیران ہوں جب شیوں کا قرآن بھی غار میں امام بھی غار میں ماتم کیوں چوک بازار میں مظلوم سنو ایران نے چالیس فیصد سنی ہے ان کی کوئی نفکا ہے نہ ان کا کوئی مسئلہ سننے ماننے کے لیے وہاں تیار ہے تہران ایران کے دارالخلافہ میں مرکزی شہر میں مظلوم سنی کو آج تک ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی آپ نیند تو نہیں کر رہے ساری رات تو آپ ہم کو جگواتے رہے ہیں میں تو نہیں رہا اب تبھی تقاضا تو یہ تھا کہ میں آرام کرتا لیکن آرام کا وقت اب گزر چکا ہے یہ سونے کا وقت نہیں ہے مظلوم سنیو سنو کہ نے ہندو کے دو مندر ہیں سکھوں کے تین گردوارے ہیں عیسائیوں کے دارا گرجے ہیں یہودیوں کی دو عبادت گئے ہیں مجوسیوں کی آتش فرے ہیں لیکن مظلوم سنی کو آج تک تہران میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی شیعہ صدر یہاں آئے اور وہ تقریر کر گئے کہ یہ شیعہ سنی تفرقے والی بات یہ امریکہ کی پیدا کی ہوئی ہے کتابیں تو میں پہلے پڑھتا تھا لیکن ایران کے صدر شیعہ خامنائی نے ایک بات میری کی تائید و تصدیق کر دی کہ یہ تفرقہ امریکہ کا پیدا کرنا ہے آپ تو جلدی جلدی اخبار پڑھتے ہیں ٹھنگ لیتے ہیں میں تو فارغ آدمی ہوں ہر بات کو سوچتا ہوں یہ صدر صاحب جو آئے ان کا استقبال بھی بڑا ہوا ہمارے صدر صاحب نے گائے بکریاں بیل بھی دیا اور شیعہ صدر کے زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے لیکن پاکستان کے شیعوں نے شیعہ صدر کے سامنے یہ کہہ دیا کہ صدر ضیاء الحق مرد آباد وزیر اعظم جنیدو مرد آباد پاکستان مرد آباد شیعوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہمارا حکومت ایران سے تعلق اہلوں اخبارات نے آپ نے پڑھا کہ شیعہ صدر نے تقریر کی یہ شیعہ سنی تفرقہ امریکہ نے پیدا کیا ہے میں نے اس جملے پر غور و خوص کیا کہ آخر اتنا بڑا آدمی جو کہہ دیا ہے تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ بات یاد رہے گی آپ حضرات کو امریکہ کے اقتدار پر یہودیوں کا قبضہ ہے یہ شیعہ سنی طبقہ یہودیوں نے پیدا کیا یہ یہودی نے نیا کلمہ بنایا نئی اذان بنائی نئی نماز بنائی نیا جنادہ بنایا نئی کتابیں بنائی نیا قرآن بنایا کہ یعنی گویا کے شیعت کی بنیاد یہودیت ہے ان کا بانی مبانی عبداللہ ابن سبا یہودی تھا ایران کے صدر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے رئیس المناظر اللہ عبد الفتاح توشری رئیس المناظر اللہ عبد الفتاح توشری جیو جیو جیو جیو جیو جیو اگر شیعہ صدر کی تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو مجھے کوئی تعلیم یافتہ سمجھائے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ شیعہ سنی تفرقہ یہ امریکہ نے بنایا یہ شیوں کو امریکہ نے کہا کہ نیا کلمہ بناؤ نئی اذان بناؤ نئی نماز بناؤ نیا جنازہ بناؤ نئی کتابیں بناؤ نیا قرآن بناؤ قرآن کے خلاف کتابیں چھپاؤ یہ پاکستان میں یہ فرقہ وارانہ باتیں ہو رہی ہیں قرآن کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں نبی آخر زبان کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں یہ کتاب پاکستان میں چھپی اس میں لکھا گیا کہ نبی سارے ناکام حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ بھی ناکام یہ شیعہ کی کتاب سفید پر تسی اس کا ٹائٹل ویکو لکھائی چھپائی دیکھو اس سے لکھا ہے موجود خانہ فرنگ جمہوری اسلامی ایران ملتان پاکستان کتاب لکھن والے خمینی کا فوٹو بھی ویکو خمینی جی اس کتاب میں سفا پندرہ پہ لکھا ہے موجود جو نبی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے جملہ سن رہے سارے نبی ناکام یہاں تک کہ خاتم المرسلین یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے انسان کی تربیت کے لیے آئے تھے لیکن وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے اب آپ غور فرمائیں کہ پاکستان میں قرآن کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے نبی آخر زمان کے خلاف کتابیں کیوں چھپ رہی ہے کتاب بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایران کی شیوں کی موت بھر کتاب ہے ایران میں چھپی ہے آپ حضرات علماء مشائق سے سنتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ چونتیس بار سبحان اللہ پڑھو عشاء کی نماز کے بعد تم سورت ملک پڑھو صبح کی نماز کے بعد سورت یاسین پڑھو ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر لا الہ اللہ ذکر اللہ کرو یہ کلمات مشائق بزرگان دین آپ کو بتلاتے ہیں آپ کئی بار سن چکے ہیں اب یہ شیعہ کی فقہ جعفری کا وظیفہ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو رہا ہے بعض تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ فقہ جعفری آ جائے تو ہم کو کیا اعتراض ہے یہ سوچنے کی بات شیعوں نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ پانچ سو ننانوے پر ہے ستر چوتھی پر ہے بس بیعت کے بعد کو گویا ہر آدمی ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اللہ ملن ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ تب عائشہ تو حفصہ تو ہندن و امل حکم الیاز بلّہ الیاز بلّہ و الیاز شما اللہ ملن ابا بکرین ابو بکر پر لالت کر عمر پر لالت کر عثمان پر لالت کر معاویہ پر لالت کر عائشہ اور حفصہ پر لالت کر یہاں ابو جال اور ابو لاب پر لالت نہیں لکھی مصنفہ محمد باقر مجلسی صفحہ پانچ سو ننانوے سطر چوتھی اور یہ دوسری کتاب حق یقین کے سفا پانچ سو بائیس پر ہے کہ ابو بکر عمر ہر جو کافر بودن ہر کے سارا دوست عرب کافرس ابو بکر عمر دونوں کافر تھے جو ان سے دوستی رکھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں پاکستان میں یہ کتابیں کیوں بک رہی ہیں امریکہ کی سازش ہے امریکہ نے کہا ہے کہ تربیت یافتگانے رسول پر لانتے لکھو شاگردان رسول پر تبرے کرو یہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ خنجر بردار جلوس نکالو اور مسلمانوں کی خون سے کی ہولی کھیلو فتنہ فساد کرو ہنگامے کرو ملک کے امن امان کو تباہ و برباد کرو آپ سوچیں بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شیعہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں میں یہ واضح اعلان کرتا ہوں کہ یہ اصلاح شریف شیعہ صحابہ کے دشمن نہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں نبی کے خاندان کے دشمن ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہیں زمین کا کوئی آدمی اگر ہمت ہو میرے ساتھ بات کر کے دکھائے میں اس کی شکل دیکھوں زمین پر ایسا آدمی نہیں جو اس موضوع پر میرے ساتھ بات کر سکے یہ میرا کمال نہیں یہ میرے پاک محمد کی سنت کا کمال ہے میں تو چٹھی رسان ہوں حضور کا پیغام پہنچا یہ شیعہ مذہب کی پہلے نمبر کی کتاب ہے تو آپ نے اس کا نام سنا ہوگا کافی اصول کافی فرو کافی یہ فرو کافی کتاب الروزہ مصنفہ محمد ابن یعقوب کلینی مطبوعہ لکھنؤ صفحہ ایک سو پینتیس پر لکھتے ہیں آپ نیند تو نہیں کر رہے اللہ بگایا ماں خلا شیا سارے لوگ ولد الحرام ہیں سوا شیوں کے شیا حلالی ہیں شیوں کے سوا سارے حرامی ہیں ان کی مائیں کنجریاں ہیں دیو بندی بھی ختم بریل بھی ختم آل حدیث بھی ختم کوئی آئے ترجمہ کرے اگر میں اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو باشندگان پاکستان کو حق ہے کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی حاکم کوئی افسر کوئی صدر اس عبارت کا ترجمہ کرے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سارے حرامی ہیں سوا شیوں کے یہ ملنگ جو ہے یہ حلال ہیں کون تو آپ جو یہ نعرے لگاتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی مجھے سمجھائیں کیسے بھائی ہیں کس مسئلے میں بھائی ہیں اللہ کے بندوں کچھ سوچو کلمہ جدا اذان جدا شیوں کی نماز جدا جنازہ جدا نکاح طلاق کے مسئلے جدا کتابیں جدا قرآن جدا شیو نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے قرآن کے خلاف جو چار سو صفحے کی کتاب ہے حسین ابن محمد نوری تبسی اس کے مصنف نے پہلے صفحے پر لکھ دیا ہے کہ یہ کتاب لکھ رہا ہوں ہارض کتاب شریف ہوں امیر تو ہوں فیس بات تاحیف القرآن و فضائے آہل جوہر ولودوان یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اس میں ثابت کروں گا کہ موجودہ قرآن پورا قرآن نہیں اسران خار میں ہے ان القرآن الزیب بین الحلا لے سب تمام ہی کما اللہ محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم بل و بدلا وسید فیے و نوکسان ہو جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں تبدل تغیر ہو گیا کمی بیشی ہو گئی میں نے سنا ہے کہ یہاں انہیں پتا ہے ہمارے ہو کیا ہے ملازم کرنے والا میں نے شہے شاہ کہتے ہیں ہم ثابت کریں گے ہمارا قرآن پان ہے یہ قرآن پورا ہے پیارے اگر پاکستان کا شیعہ ایران کا شیعہ ہندوستان کا شیعہ اپنی کتابوں سے ثابت کر دے امام معصوم کے قول سے یا قرآن پورا ہے تو حکومت پاکستان مجھے تختہ دار پر لٹکا دے میرا خون بات چیلنج کر رہے ہیں ہمارے پورا لاکھا کو ایران سے خمر خامنائی کو باقی چھوڑو ہم اپنا اس کو بڑھ کے اڑا کے اگر ہمیں پاکستان میں نہیں آ سکتا تو حکومت کا انتظام دے مجھے ان نے کے پاس لے نماز کا ٹائم کیا تھی دے دو چھو مسلمان کہاں تم مظلوم ہے ہمارا تو سچا مذہب سچا مسئلہ سچا قرآن دہان نبی کے خان ہم پاک ہم مظلوم ہیں ہمارے اوپر ظلم کیوں ہو رہے ہیں یہ دل انتظامیہ ہمارے بھی آئے بھی سن سنت لون گا عمرہ ہمارا ہوگا اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے حضرت والا ہے سادے حسین سفید کے مان کو پورا کیا گیا اور ہمارے عقید مظلوم کا آج حکومت پاکستان نے نہ لیا تو ہم کریں گے اور ہمارے مظاہروں کتنے بل ان کا روک روک زور سے کہو سارے کہو جو امام اللہ کی میں جیوے جیوے جیوے جیوے تشریف رکھیں سارے حضرات جلدی بیٹھ جائیں یہ آپ حضرات کے سامنے مناظرہ کی باتیں کرتے ہیں یہ گوئے دار چھپی ہوئی ریت پر موجود ہے اس منازے کو تیس برس ہو گئے ہیں ہماری مشاخ بزرگان دین کی بڑی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مناظرے کا انتظام فرمایا تھا اور تین دن تک میں نے شیعہ کے نو علماء سے مناظرہ کیا تین دن تک میرے دلائل کا جواب نہیں دے سکے تین برس تک جواب نہیں دے سکے یہ روزات چھپی ہوئی موجود شیو نے نہ خورا کیا کیا کر سکے باقی آپ جو کہتے ہیں تلفی جیوے تلفی جیوے چلا تلا چھ ہزار عالم برے شاگرد چھ ہزار یہ اکثر نوجوان میرے شاگرد ہیں کئی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں باپ کیونکہ باپ جب نو جاتا ہے تو سارے نہیں کہتے ابا جی پیچھے بڑھاپے تو لے دے آپ کیوں یا زمین پر ہزار آلو شہر اللہ سے سب ہے سنی شیعہ کا بڑا متحد بھی نہیں دے سکتا نواز دم ہے ہمارا وہ تو دم ہے چھوٹے سے چھوٹے طالب علم کا بھی شیعہ جواب نہیں دے سکتا آپ حضرات آج کے بعد کہیں گے شیعہ صحابہ کے دشمن ہیں آج کے باہر شیعہ اسلام کے دشمن قرآن کے دشمن آپ اور سلام کے دشمن یہ بات یاد رہے گی یہ ہے پاکستان کے دشمن اللہ کے سامنے یہ نعرہ کیوں مارا نعرے لگا رہے ہیں تم کو تو پتا نہیں ہے شیعہ ملک میں کیا کر رہا ہے اسلام آباد سرا لاہور کی مچے شہدا میں گھس کرے اوپر دھرے کراچی میں ہنگامے کیے آل سنت کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا اور کراچی میں شیو نے جلوس نکالے مساجد کو جلایا اب کوٹے میں جلوس نکالا بچوں کی اس نے لوٹی چھاتیاں کاٹی اور ساتھ ساتھ پولیس کے سپاہیوں کے سرکار کر لاشوں کو کھمبوں سے لٹکا دیا